ibtidaiya تمام تر حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا اس کی قبولیت کو خشوع و خضو پر موقوف فرمایا اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا اللہ کے حمد و ثناء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ الناس ما نزل إليهم اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی توضیح و تشریح کر دیں سورہ نحل آیت نمبر چوالیس چنانچہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی قیام اور رکوع ممبر پر کیا نیچے اتر کر سجدہ کیا پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر کر فرمایا انما وليتعلموا صلاتي میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدا کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الخطبۃ علی المنبر حدیث نمبر 917 صحیح مسلم کتاب المساجد باب جواز والخطبتین فی الصلاۃ حدیث نمبر 544 نیز اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا سلوکی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان للمسافرین حدیث نمبر 631 مزید فرمایا خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خوشو کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے سنا نبی داود کتاب الصلاح علی الصلوات حدیث نمبر چار سو پچیس صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی درود و سلام ہو جو نیکو کار اور پرہیزگار تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت نماز اقوال اور افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال افعال اور تقریرات کو دین اور قابل اطاعت قرار دیا نیز ان نیک انسانوں پر بھی درود و سلام ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے اما بعد اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہوتا ہے پھر اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا اور جس قدر اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی اسی قدر کم اجر و ثواب حاصل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد وما له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے اعمال میں اس یعنی نماز کا دسواں نوواں آٹھواں ساتواں چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے سنن نبی داود کتاب الصلاة باب ما جاء فی نقصان نقصانی حدیث نمبر سات سو بعد الحدیث سات سو نواسی حسن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات اداب و حیات اور ادعیہ و اذکار کا علم ہو پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے اور ہمارے نام اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے صفت الصلاۃ النبی صفحہ نمبر 36 متبوعہ مکتب المعارف تمبی عرض ہے کہ واجبات و آداب وغیرہ کا علم ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف یہی کافی ہے کہ خود تحقیق کر کے یا کسی مستند اور صحیح العقیدہ عالم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا علم حاصل کیا جائے اور پھر سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے یہاں یہ ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ توحید تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے اگر توحید نہیں تو تمام اعمال بیکار لغب اور بے سود ہیں توحید نہیں تو ایمان نہیں توحید اور شرک ایک دوسرے کی زد ہیں توحید کے بغیر نجات نہیں اور شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ان اللہ لا یغفر یشرک یشرک ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن باللہ فقد اثما عظیما بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 نیز فرمایا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ملوث نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سورہ انعام آیت نمبر بیاسی آیت بالا میں ظلم سے مراد شرک ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة الانعام باب ولم يلبسوا ایمانهم بظلم حدیث نمبر چار ہزار چار ہزار سات سو چھہتر ظلم حدیث نمبر بتیس مسلم کتاب الایمان باب صدق الایمان و اخلاص حدیث نمبر ایک سو چوبیس اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نورم من نور اللہ نہیں اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ حلول وحدت الوجود اور وحدت الشہود کھل لا شرک ہے یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں عزت و ذلت اسی کے پاس ہے ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل کرے کیونکہ حلال و حرام کی تعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے اور حقیقی اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا لہٰذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ احکام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائے اور ائمہ حدیث اللہ نے کتب احادیث میں اس طریقے کو جمع کر دیا کتاب و سنت کی بجائے کسی مرشد پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اور کسی پارلیمنٹ کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل ایسے تعزیراتی مالیاتی سیاسی اقتصادی سماجی اور بین الاقوامی قوانین بنائے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف ہوں نماز کی ادائیگی سے قبل مذکورہ تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار بد ترتیب تین چیزوں پر ہے نمبر ایک عقیدے کی درستی نمبر دو نیت کی درستی نمبر تین عمل کی درستی ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے سے سارا عمل مردود ہو جاتا ہے اور یاد رہے کہ کتاب اللہ سنت ثابتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجموعی طرز عمل اور اجماع امت ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسی عقیدے یا عمل کی صحت کو پرکھا جا سکتا ہے الحمد اس کتاب کی ترتیب میں کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحیحہ سے مدد لی جائے اس سلسلے میں القول المقبول فی تخریج صلاة رسول سے بھی استفادہ کیا گیا ہے یہ کتاب مولانا عبد الرعوف سندھو حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی کی تعلیف ہے اور مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب صلاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور احادیث و آثار کی تحقیق و تخریج پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن دوستوں نے اس کتاب کی ترتیب و تزئین میں تعاون کیا ہے ان تمام معاونین کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے خصوصاً مولانا عبد الرشید صاحب نازم ادارہ علوم اسلامیہ سمنا باد جھنگ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر پوری کتاب کا مطالعہ کیا اور بعض مقامات پر اصلاح فرمائی آمین میں دارالسلام میں دارالسلام پبلشرز کے ذمہ داران خصوصاً برادرم حافظ عبدالعظیم اسد مینیجنگ ڈائریکٹر لاہور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خصوصی دلچسپی لے کر اس کتاب کی تصحیح اور تنقیح میں کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا اور نہایت محبت سے اس کتاب کی شیان شان اشاعت کا اہتمام کیا سید شفیق الرحمن